امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے سلیمہ بن یسار سے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے سوار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ خسعم کی ایک خاتون آئی وہ آپ سے فتوہ پوچھنے لگی فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف اور وہ ان کی طرف دیکھنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دوسری جانب پھیرنے لگے اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کا اپنے بندوں پر فرض کیا ہوا حج میرے کمزور اور بوڑھے والد پر بھی آ گیا ہے وہ سواری پر جم کر بیٹھ نہیں سکتے تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں اور یہ حج الوداع میں ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو اکاون